کعبے

جان جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر حجر اسود تیرا مقدر نور کی ہر خطا گزر کر بے کسو مجبور کی نام اختار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی مولا سبیوں مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے جس کے طالب پہ

یا رسول اللہ وس یا حبیب اللہ کیا والے بھوپے چلتے سنت حضور علیہ سلاۃ والسلام کی خوشبو کا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ سلاۃ والسلام کی خوشبو سونگتے اور جہاں حضور تشریف فرما ہوتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آج بھی سرکار علیہ سلاۃ السلام کی خوشبو عام ہے خواص کے لیے ان کو وہ خوشبو مل جاتی ہے مدینے کی گلیوں میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ خوشبو سونگتے ہیں کسی شاعر نے کہا نا اسی پر کیا کہا سبحان اللہ ان کی دل کے کھلا دیا جس را چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں کیا میں ہے دے ہے میں سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر کیا مہکتے ہیں مہکنے والے جگمگا کس سے دیکھا ہوگا جب رات کے چاند کو آپ دیکھیں بغور دیکھیں آپ جب چاند کامل ہو جاتا ہے تو اس میں داغ سے نظر آتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے مگر اس میں داغ بھی موجود ہیں اور یہاں اس چاند کا ذکر ہو رہا ہے مہ بے داغ جس میں کوئی داغ ہی نہیں ہے تو وہ چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی داغ نہیں ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں مہے بے داغ کے میں صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے اے چاند دیکھ اس چاند کو کہ اس میں کوئی داغ نہیں اور اس کی روشنی بھی اس کی روشنی سے ہی یہ چاند بھی جو داغ والا ہے وہ بھی روشن ہے تو مہ صحابی رسول غالباً چودوی رات کی چاند تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں چاند بھی روشن ہے اور مدینے کا چاند اس سے زیادہ روشن ہے کبھی وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ مدینے کے چاند کو اس چاند سے زیادہ روشن پاتے ہیں کیونکہ اس چاند نے مدینے کے چاند سے روشنی پائی ہے مہی دیدار بنایا میں گئے بے آس کی نگاہ مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی رحمت کی نگاہ برکشت تیری سازگاری اور کیا ہی قفضہ شفاعت ہے تمہاری بیگاری ہاں، امام اہل سنت فرما رہے ہیں گناہ گناگاروں اپنے آقا کا دامن مضبوطی سے تھام لو وہ چھٹکنے والے نہیں ہیں وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں مفہوم عرض کر رہا ہوں تو فرمایا حوض کوثر پر کہ وہاں میرے آقا اپنی امتیوں کو سخت پیاس ہوگی سخت پیاس قیامت کا دن سورج انتہائی قریب زمین تانبے کی اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں کوئی کھا رہا ہوگا کسی کی ناف تک کسی کے پاؤں تک کسی کے گھٹنے تک کسی کے ٹخنوں تک اس عالم میں کیسی پریشانی ہوگی اور میرے آقا اپنے اپنے امتیوں کو جامع تو کسی کی تولے ہلکی ہو رہی ہوں گی تو میرے آقا میزان عمل پر اس کی تولے بھاری کر رہے ہوں گے تو کہیں کوئی پلے سرات پر رک گیا ہوگا تو میرے آقا وہاں پہنچ کر آلہ حضرت فرماتے ہیں رب سلم سلم سلم کی ڈھا سے پل سے پار چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے تو وہ قیامت کے دن ہاتھ نہیں جھٹکیں گے اپنے امتیوں کو پل سے پار کروائیں گے ان کی پیاس جامع کوسر سے دور کریں گے اور میرے آقا جن کی تولیں ہلکی ہوں گی ان کی تولے بھاری کریں گے مگر ان کا دامن تھامے رکھنا ہے ان کی سنتوں کو اپنائے رکھنا ہے اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت چکنے نام کام ہو ہی جائے گا شاد ہے پھر دو سیانی ایک دن قسمت سے ہو ہی جائے گا یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا سائلو لو سخی ستی او تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو ہاں سائلو دامن سخی کا تھام لو آؤ آؤ سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا ہی جائے گا آسیوں کا ہنسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے بھلا دیے ہیں آسیوں بشر کو خبر نہ ہو اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی ان کی نوازشوں کا نہیں گا چھ طیبہ یہاں مراد مدینے کے پھول سے ہے یعنی میرے میرے آقا آقا کے پھول سے سلاد السلام ہے میرے آقا علی سلاد سرائی ان کے گیت ان کی طیبہ کے گیت گاتے ہیں سنا گاتے ہیں میرے آقا کی تعریف کہاں ہو رہی ہے توبا میں توبا درخت ہے جنت کا درخت جنت میں بعض درخت اس درخت کا بھی غالباً یہی ذکر ہے ایسے درخت ہیں کہ پانچ سو سال تک اگر کوئی سوار اس درخت کے نیچے چلتا رہے تیز رفتار گھوڑے سے تو وہ درخت ختم نہ ہو پائے گا اس درخت پر اس کا ذکر بھی آلازت حضرت نے کیا ہے توبا میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ میرے اعلی حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس شعر میں بھی آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس توبہ کے درخت پر جو وہاں گیت گاتے ہیں وہ بھی یہاں جبریل امین غالباً مراد ہیں کہ وہ جنت میں بھی میرے علیہ علی اسلام جو تیبہ کے پھول ہیں وہاں بھی آقا کی مدحت سرائی کر رہے ہیں گل سنا تو پیچ رحمت کی ہے جاری وا گوا کپ بیریا پانچ فوا چھلکنے والے